کہ مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق اچھا یہ یاد رہے کہ نون مشدد اور معین مشدد میں ہمیشہ گمنا ہوگا ٹھیک حروف قلقلہ اگر مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے حمزہ آئین زبر آ آئین زبرا آئین کی آواز نکال گئی میرے چینل کے ناظرین بھی اس کے اندر مشق کریں آئین کی آواز نکالے آ اب کیا آیا نیم مشدد تو نیم مشدد پہ کیا ہوگا پڑھیے ٹھیک گنا کیا ناک میں آواز لے گئے اس دن لوگ اپنے رب وجل کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے فرض علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے سورت الملک ملک کی تلاوت سننے کے لیے مدرسۃ المدینہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے مفسر شعیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ درود و دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے وسلم بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد ہمارا سبق نمبر تیرہ جاری تھا یہ تختی تشدید کی ہے اور صفحہ نمبر پچیس نکال لیجیے مدری چینل کے ناظرین بھی قاعدے کھول لیں اور صفحہ نمبر پچیس یہ نکال لیں ان شاء اللہ تعالی صفحہ نمبر پچیس کی آٹھویں ستر سے آٹھویں لائن سے انشاءاللہ تبارک و تبارک مطالعہ ہمارا سبق جاری ہوگا مدنی چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر توجہ رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ اسکرین پر یہ ان الفاظ کو لکھا ہوا دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ اسے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس سے قبل کے سبق پڑھاؤں یہ چیز یاد رکھ لیں کہ حروف قلقلہ پر اگر تجدید ہو تو حروف قلقلہ کس طرح پڑھیں گے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اگر نون یا میم مشدد ہوں تو کس طرح پڑھیں گے گنا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اب جو سبق آ رہا ہے اس کے اندر کافی سارے حروف قلقلہ اور میم اور نون مشدد موجود ہیں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ربی ربی جی یہ دونوں فرق آپ سمجھے جی کہ جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا اس میں یا مدہ نہیں ہے صرف کیا ہے مدری چینل کے ناظرین بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بازیر بی ربی بازیر بی اور جو دوسرا اس وقت آپ لفظ بلنک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس پر کیا ہے ربی یا ساکن کے نیچے کیا ہے زیر تو کون سا مدعا ہوگا ذرا مل کے کہہ دیجیے کون سا مدعا ہوگا یا مدعا اور مدعا کو کتنے الف کے برابر کھینچتے ہیں برابر کھینچتے ہیں پڑھیے یہ ربی ربی ہی ان سب میں کون سا لفظ آئے جس پہ تجدید ہے با اور با کون سا ہے عروف کلکلا عروف کلکلا کو ہم نے کس طرح ادا کیا جماؤں کے سب ادا کیا اب جو آ رہا ہے وہ کون سا لفظ ہے نون مشد آگے ان یہاں بھی آپ دیکھ لیں ان جو ہم نے پڑھا اس کے اندر کھینچا نہیں کیونکہ یہاں پہ الف مدا نہیں ہے یعنی صرف نون کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور جو اس سے آگے والا لفظ ہے اس میں دیکھیے کیا ہے نون الف زبر نا کون سا مدہ ہوا الف مدا بتائیے یہاں کون سا مدعا مطلب ہوا مطلب؟ ٹھیک منا منی اب کیا مشدد مسد ہے آگے مشدد ہے ولما حبب حبب کیا تھا باب باب تھا یہاں پہ حروف جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے حروف احب اکل خلا احبا وتی تکوا بکوا بتوا اقیبو اقیبو سجا جن سجاجا سجاجا فی الحج فی الحج شحا شحا مسخرات مسخرات صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق قاف موٹا ہے سواد موٹا ہے بیچ میں کیا ہے دال اس کو موٹا نہیں پڑنا صدق صدق تصدى تصدى الدرجات الدرجات من الدمع من الدمع والذاكرين والذاكرين زال پہ تشدید آئی ہے زال کو پڑھتے ہوئے سٹی نہ نکلے والذاكرين والذاكرين الرحمن الرحمن نزل نزل فسن فسنيسره دوبارہ پڑھیے فسانو یس ماشاء اللہ وشمسی وشمسی مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیے کہ اب جو لفظ ہیں وہ بڑے آ رہے ہیں اور اس کی ہجے ہم کافی سیکھ چکے ہیں اس لیے ہم اسے رواں سے پڑھ رہے ہیں نہ والطوري والطوري والطير والطير الطلاق الطلاق الطلاق الطلاق یہ جو پچھلے تین لفظ گئے اسے آپ بلنک کرتا ہوا اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس میں کس حرف پر تجدید ہے تو کون سا حروف ہے اسی لیے ہم نے اسے جمع کے ساتھ پڑھا ٹھیک ہے والظاهر والظاهر للظالمين للظالمين اب کیا آ رہا ہے آئین آئین پہ تجیز ہے تھوڑا احتیاط کے ساتھ اس کا مکمل مخرج ادا کر کے سو آئرت سو آئرت سو یوفا حقت حقت حق رق بک ولدین وک بک رق و مسمن مسمن یہ جو پچھلے چار لفظ گزرے جو بلنک ہو رہے ہیں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ان چاروں میں کون سا لفظ تجدید مشدد ہے مشدد تو کیا کیا ہم نے اب آگے کیا آ رہا ہے مشدد آ رہا ہے جناطن ون سیتوتی ون جیتو رتن سیرت رت سوئت اب مزید چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں آپ اس ٹائم میں بھی توجہ فرمائیں کہ اب وہ لفظ آئیں گے کہ جن میں دو جگہ پر تشدد ہوگی جن میں کتنی جگہ تشدد ہوگی دو جگہ ٹھیک ہے اسے کس طرح پڑھنا ہے اسے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے یس رکھ کر مزمل مزمل مدثر مدثر اکثر نام ہمارے یہاں ہوتے ہیں مزمل مدثر تو ہم کہتے ہیں مزمل مدثر یہ درست نہیں ہے کیا کہنا چاہیے مزمل مدثر یہ درست لفظ ہے مزمل مدثر دوست مزمستر يسمعون يسمعون عليون عليون يزكى يزكى من الطيبات من الطيبات إن مد کتنی کتنی تشید آئی تین مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے اب تین تین تشید آ گئی مد وا کو موٹا مد مدو شر ساتھی جی یہ لفظ کون سی صورت میں ہے سورہ ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا وہ بھی سیکھیں گے ان شاء اللہ جو رب رب اب مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں آپ اس بھائی بھی توجہ کیجئے کہ اب اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو الفاظ کو بلنک ہوتے ہوئے احد تو اور تا ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو پہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو تا ہے تو پہلے لفظ پہ کیا ہے پیش ہے پہلے لفظ پہ کیا ہے تا میں پیش ہے اور دوسرے لفظ میں تا پہ کیا ہے زبر ہے اور تشدید بھی ہے اب یعنی ان الفاظ میں پہلے لفظ میں ہا کو تا سے ملانا ہے اور دوسرے لفظ میں سین کو تا سے ملانا ہے لیکن بیچ میں کیا ہے ہے بیچ میں کیا ہے بتائیے پڑھتے ہوئے پڑھتے ہوئے زیادہ بھاری لفظ آپ دیکھ لیں کون سا لگتا ہے نا اور تا کیا ہے باریک وہ موٹا پڑا جا رہا ہے یہ باریک پڑا جا رہا ہے اسی لیے پہلی مرتبہ میں ہم نکالیں گے لیکن کی جو صفت ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں صفت کلکلا صفت کلکلا جب تو پہ جزم ہو تو کیا کرتے کلکلا ہوتا ہے وہ صفت کلکلا ادا نہیں کریں گے تو کو خالی موٹا کریں گے اور تا کا پروناؤنسیشن تا کا جو مخرج ہے وہ ادا کریں گے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا پر یہ احد تو آپ سمجھے دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ آپ اسے چینل اس وقت آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں حمزہ زبر ٹھیک ہے ہا تا زبر حت ہا تا زبر حت لیکن چونکہ تو یہ بھاری لفظ ہے پڑھنے میں موٹا ہے سمجھے اس کی صفت استعلا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ مستعلی حروف مستعلیہ میں سے یہ چونکہ یہ بھاری لفظ ہے اسی لیے یہ اس اس اس یہ کا کو ہم پڑھیں گے اس کو ہم تا کو پڑھیں گے لیکن جو اس کی صفت ہوگی کلکلا کی وہ ادا نہیں کریں گے ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تا کو ڈائریکٹ پیش کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک پر یہ احق تو احق تو تو تو تو تو یوں ہی اس کے اب جو دوسرا لفظ ایسے لے لیں کہ سین کو ملانا میں کس سے تا سے بیچ میں کیا ہے تو کیا ہے حروف ہے مستالیہ میں سے بھاری ہے پڑھنے میں تو یہ رہے گا باقی لیکن اس پہ کلکلا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کلکلا آگے کیا آ رہا ہے تجدید آ رہی ہے دیکھیے کیا آ رہی ہے تجدید آ رہی ہے تو اس کو اس سے ملانے میں تجدید آ رہی ہے اس لیے اسے نہیں پڑیں گے بس بسپتا بس تا تو پڑا لیکن کلکلا نہیں کیا اور اس کے بعد ڈائریکٹ تا کو اس کی زبر کے ساتھ ملا ڈالا ٹھیک ہے آگے بھی جو لفظ آ رہا ہے بتائیے قوف ہے لام کو کس سے ملانا ہے نون خوف زبر لام کے بعد کیا ہے کیا ہے موٹا ہے باریک بھری ہے بھاری اور اس قرب مستعلی آگے کیا ہے کاف باریک ہے تو خوف جو موٹا ہے قرب مستعلی اسے کیا کرنا ہے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے اسے پڑھیں گے لیکن اس سے صفت خلخلا ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کم صرف کہہ دیں گے پڑھیے نخ لک کم نخ لک کم سے بلند مل کے پڑھیے نخ ٹھیک آگے اور تبین اب دیکھیے یہاں پہ دال آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو دال کوئی موٹا تو نہیں ہے جسے ہم پڑھے تو اسی لیے یہاں سے دال کی آواز نہیں آئے گی بلکہ قوف کو کس سے ملا جائیں لیں گے ڈائریکٹ سے یا جسے ہم انگلش میں بعض اوقات کہا جاتا ہے سائلنٹ کر دینا ٹھیک ہے نا تو انگریزی زبان میں جسے سائلنٹ کرنا کہا جاتا ہے تو یہاں قوف کو ڈائریکٹ تا سے ملا دینا اور تبیا نا تم اس لفظ میں بھی یہی سلسلہ ہے ٹھیک ہے اب پڑھیے آگے آگے حمزہ زال رو بیچ میں کیا رہا ہے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے یہ کیا ہے مستعلی ہے اب یہاں پہ چونکہ یہ باریک لفظ ہے اسی لیے اس کو ہٹا دیں گے ڈائریکٹ ہمزہ کس سے ملیں گے وہ سے اردو مسل جو بھاری لفظ ہے اس سے ملیں گے قد وب قد لو یہاں دال دال ہے ٹھیک ہے نا لیکن دوبارہ پڑھیے قلقلہ جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے قد قد قد تو مجھے میٹھے اسٹم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آج اس سبق کے ساتھ ہماری تختی مکمل ہو گئی ان شاء اللہ تمہارا اب اگلی بار نئے سبق کے ساتھ پڑھیں گے خوب اس سبق کی مشق آپ نے کرتے رہنا ان شاء اللہ تبارک خوب اسے پڑھ کر آنا ہے آپ بھائی بھی خوب پڑھیے گا مدری چینل کے ناظرین بھی اسے خوب پڑھ کر آئے تو ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے درد سماعت کرتے ہیں الحمد للہ وسلم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیکہ واصحابك علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى علیکہ واصحابك یا حبیب اللہ نور اللہ جی میچے اسلامی وی اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر برس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو بیٹھ جائیے اور نیچے کیے توجہ کے ساتھ درس سماعت کیجیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم برا خا حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ صفحہ نمبر تین سو سینتالیس پر فرماتے ہیں جو مظلوم کی داد رسی پر قادر ہوا اور نہ کرے تو اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہو اور نہ کرے اللہ تعالی اسے دنیا و آخرت میں پکڑے گا مزید اسی جلد کے صفحہ نمبر چار سو چھبیس سے چار سو ستائیس پر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کی امداد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرے گا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کی غیبت وغیرہ کے ذریعے بے عزتی کو دیکھ کر خاموش رہنا ایسے یعنی قیامت کے کی رسوائی کی عذاب کا باعث ہے تو خود اسے یعنی کسی مسلمان کو غیبت وغیرہ کے ذریعے ذلیل کرنے کے درتے ہونا اور جس منصب اور مرتبے کی وجہ سے اسے مسلمانوں کے نزدیک اس عزت حاصل ہو اس میں غیبتوں الزام تراشیوں اور بدگمانیوں وغیرہ کے ذریعے رکھنا اندازی یعنی خلل ڈالنے کی کوشش کرنا کس قدر عذاب اور اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہوگا مچمتے استعمال بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بیان کردہ روایات اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمودات یعنی ارشادات سے وہ حضرات عبرت حاصل کریں تو بلا اجازت شرعی کسی سنی عالم پیشوا سربراہ کسی تنظیمی ذمہ دار یا کسی بھی عام مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اس کی عزت اچھالنے لگتے ہیں یوں غیبتوں چغلیوں تہمتوں بدگمانیوں دریوں دل آزاریوں اور نہ جانے کن کن گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جس کو اللہ عز و جل نے معزز کیا ہو اس کی عزت کون چھین سکتا ہے سنو سنو جو بد نصیب بلا وجہ شریع کسی مسلمان کی مخالفت کرتے ان کو بدنام کرتے پھرتے ہیں ایسوں کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتا ہے چنانچہ پارا نمبر اٹھارہ سورت النور آیت نمبر انیس میں اللہ کا فرمان عبرت نشان ہے ترجمہ کنز ایمان وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں مجھے غیبتوں سے تو محفوظ فرما پے سرورے دو جہاں یا الہی جو شاہ مدینہ کی نعتیں سنائے عطا کر دے ایسی یا الہی توبو اللہ استغفر اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ تعالی علی محمد وسلم الحمدللہ تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں مقصد سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں ہونے والے سنت و اجتماع میں سادی رات گزارنے کی مدنی التجا ہے دیگر شہروں ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائی اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں آپ سے ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے اشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی مقصد کو دہرائیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ جہاں میں اے دعوت اس اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفور الذي خلق السبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم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 وقالوا لو كنا نسمع ونعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير إن الذين يشعون ربهم بالغيب لهم مصرة وأجر كبير وأسروا قولهم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يصبهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم الصمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 اللہ اللہ صدق الحمد للہ اللہ یورب العالمی وسلاد وسلم سید المسلیم یورب مصطفیٰ مصطفیٰ وصل اللہ وسلام تعالی وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے سب کو پانچوں نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے سچا پکاشی کے رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے مولا جتنے اس بھائی حاضر ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما سب کے روزی روزگار کاروبار کارخانوں دکانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں وسعت برکت عطا فرما ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم فرما ان کی کہے کے مطابق دعوت اسلامی کی مدنی کام کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرما اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد بعدد رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین